حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تعریف اللہ کے لیے ہیں ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے امان کی برائی سے اس کی پناہ میں آتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے اللہ ہدایت سے محروم رکھے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اما بعد سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ترانوے